نصرت کا اصول جو شخص سرات مستقیم پر ہو اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کو اللہ کی نصرت حاصل ہوگی و و سراتم مستقیمہ اللہ نثر عزیزہ اور تاکہ اللہ تجھ کو سرات مستقیم کی ہدایت کرے اور مدد کرے تمہاری زبردست مدد بہوالا صورت الفاتحہ آیت تین نصرت الہی جتنی یقینی ہے اتنی ہی یقینی یہ بات ہے کہ استحقاق نصرت کے بغیر نصرت الہی کسی کو نہیں ملتی یہ اللہ تعالی کی سنت ہے اور سنت اللہ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بہوالا آیت ترتالیس صورت الفاتح اگر ایک شخص مقام استرار پر ہو تو صرف دعا ہی نصرت کو کھینچنے کے لیے کافی ہے امن یجیب المضطر از و یکشف یکشف السعو کون قبول کرتا ہے دعا مستر کی جب کہ وہ پکارتا ہے اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے بہوالا صورت النمل آیت ترسٹھ گویا جو شخص مستر ہو اس کے لیے مستحق نصرت ہونے کی شرط صرف کلمات دعا سے پوری ہو جاتی ہے اور خدا کی نصرت اسے پہنچ جاتی ہے لیکن جو شخص یا گروہ مقام استرار پر نہ ہو اس کے لیے دعا کے علاوہ دو مزید شرطیں ہیں ایک یہ کہ وہ دعا کے موافق عمل کرے الہی یس عد الکلیم طیب و اس کی طرف چڑھتے ہیں کلمات پاکیزہ اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے صورت فاتح فاتر آیت دس دعا کے لحاظ سے عمل صالح یا دوسرے لفظوں میں موافق عمل کیا ہے یہ اس دعا سے متعین ہوتا ہے جو کسی معاملے میں نصرت کو طلب کرنے کے لیے آدمی مانگ رہا ہو اگر کوئی شخص قرآن کے اسرار اسرار و حکم جاننے کی دعا کر رہا ہو تو اس کے لیے اس دعا کے موافق عمل یہ ہوگا کہ وہ کتاب الہی میں تدبر کرے بہوالا صورت السعود آیت انتیس کوئی شخص نصرت معاش کا طلبگار ہے تو اپنی دعا کے ساتھ اس کو معاش کی راہوں میں اپنی ممکن جد و جہد صرف کرنی ہوگی بہوالا صورت الجمعہ آیت دس اغیار کے خلاف نصرت روب مطلوب ہے تو اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنا ہوگا صورت الانفال انفال آیت چھیالیس اگر آدائے اسلام پر نصرت فتح کی دعا کی جا رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے اوپر دعوت اللہ کا کام شروع کیا جائے اور اس کو اتمام حجت کی حد تک لے جانے کی کوشش کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی گروہ کو پوری طرح آگاہ کرنے سے پہلے ہلاک نہیں کرتا بہوالا صورت آرام آیت ایک سو اکتیس نصرت کا استحقاق ثابت کرنے کے لیے دوسری ضرور چیز ضروری چیز صبر ہے یعنی جس کے خلاف خدا کی نصرت مانگی جا رہی ہے اس کی اعز پر صبر کیا جائے بحوالہ صورت ابراہیم آیت بارہ یہ صبر مسکرا بالا ایجابی عمل کا سلبی پہلو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حریف کے خلاف کوئی بیتابانہ اقدام نہ کیا جائے اس کے وار کو اس کی طرف لوٹانے کے بجائے اپنے اوپر لیا جاتا رہے اس کی خدمت میں ارزداد پیش کرنے کے بجائے اس کے ڈالے ہوئے مصائب کو برداشت کیا جائے اس سے مطالبہ کرنے کے بجائے خاموش مقامات کا طریقہ اختیار کیا جائے ان شرائط کے ساتھ جو نصرت مانگی جائے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اہل اسلام اگر بیس کی تعداد میں ہوں تو اہل باطل کے دو سو آدمی پر غالب آئیں گے بہوالا صورت الانفال آیت پینسٹھ یہ تناسب اس سے بھی کم ہو سکتا ہے جیسا کہ اسلامی تاریخ کے متعدد واقعات سے ثابت ہے مگر بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان جو فرق ہو وہ با اعتبار با اعتبار کمیت ہو نہ کہ با اعتبار نوعیت یعنی اہل باطل جس چیز میں دو سو ہوں اہل حق کو اسی چیز میں بیس ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور چیز میں مثال کے طور پر اہل باطل اگر دو سو بندوقوں سے مسلح ہوں تو اہل اسلام کے پاس بھی بیس بندوقیں <clears throat> ہونی چاہیے اس کے برعکس اگر ایسا ہو کہ ایک طرف دو سو بندوقیں ہوں اور دوسری طرف بیس تلواریں تو یہ وعدہ متحق نہ ہوگا کیونکہ اس دوسری صورت میں فرق کمیت کا نہ رہا فرق کمیت کا نہ رہا نوعیت کا رہا ہو گیا اسی طرح اگر اہل اسلام کے پاس روایتی علم ہو اور اہل باطل کے پاس سائنسی علم اہل اسلام جوش سے مسلح ہوں اور اہل باطل ہوش کا خزانہ جمع کر رکھا ہو اہل اسلام کے پاس زمانے سے بے خبری ہو اور اہل باطل کے پاس زمانے سے آگاہی اہل اسلام کے پاس اختلاف کا سرمایہ ہو اور اہل باطل کے پاس اتحاد کا اہل اسلام کے پاس بے تربی بے تربیتی ہو اور اہل باطل کے پاس منصوبہ بندی اہل اسلام قدیم قوتوں کے مالک ہوں اور اہل باطل جدید قوتوں کے تو اہل اسلام کو کبھی یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے حریف کے مقابلے میں نصرت خداوندی کے مستحق قرار پا سکتے ہیں کیونکہ ان تمام صورتوں میں دونوں گروہوں کے درمیان نوئی فرق ہے اور جب نوئی فرق پایا جائے تو کسی بھی تعداد پر کوئی نصرت نازل نہیں ہوتی جب بھی ایسا ہو کہ دونوں گروہوں کے درمیان فرق با اعتبار نوعیت ہو جائے تو اہل اسلام کا پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کو ختم کر کے کمیت کی سطح پر لے آئیں اس کے بعد ہی وہ نصرت الہی کے مستحق قرار پا سکتے ہیں سرات مستقیم پر چلنے والا خدا کی مدد سے کامیاب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نقصان نہیں اٹھانا پڑتا جد و جہد کے دوران میں بلا شبہ اس کو بھی اسی طرح کے نقصانات اور وقتی حزیمتوں سے سابقہ پیش آتا ہے جس طرح فریق ثانی کو پیش آتا ہے بہوالا صورت آل عمران آیت ایک سو چالیس تاہم آخری کامیابی اسے گروہ کو ملتی ہے جو خدا کی سرات مستقیم کو وفاداری کے ساتھ پکڑ لے اور اس پر پوری طرح قائم ہو جائے اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کو متعدد بار نقصانات سے سابقہ پیش آیا احد شوال تین ہجری میں ایک جنگی ہدایت کی نادانستہ خلاف ورزی سے مسلمانوں کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا خنین شوال آٹھ ہجری میں مسلمانوں کا جاسوسی نظام مکمل نہ تھا اسلامی لشکر جب وادی میں اتر گیا تو اس کے دونوں طرف پہاڑیوں میں چھپے ہوئے دشمن نے اسلامی لشکر کو تیروں کی زد میں اس طرح لے لیا کہ ان کے پاس بچاؤ کی کوئی سبیل نہ تھی طائف کا محاصرہ ذی قدہ آٹھ ہجری جس کو تین ہفتے بعد نقصان اٹھا کر واپس لینا پڑا اور موتا جماعت الاول آٹھ ہجری جس میں تین ہزار مسلمانوں سے مسلمانوں میں سے سات سو شہید ہو گئے اور اسلامی کمانڈر نے بہترین جنگی حکمت عملی یہ سمجھی کہ بقایا کو بچا کر مدینہ واپس لے جائیں ان دونوں غزوات میں پیشگی یہ اندازہ نہ کیا جا سکا نہ کیا جا سکا تھا کہ حریف کی تیاری کی نوعیت کیا ہے تاہم قرآن کے وعدے کے مطابق لوگوں کو یقین تھا کہ یہ وقتی حضیمتیں ہیں جو انسانی جد و جہد میں بہرحال پیش آتی ہیں عام طور پر مسلمانوں میں یہ ذہنی فضا پیدا یہ ذہنی فضا بن گئی تھی کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا کام آ جانا نقصان کی بات نہیں کیونکہ مرنے والا خود تو مر کر جنت میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی قربانی زندہ رہنے والوں کے لیے نصرت الہی کا وہ استحقاق پیدا کرتی ہے جو ان کے لیے فتح کا نیا دروازہ کھول دیتی ہے خلافت فاروقی کے زمانے میں جب ربیہ بن عامر رستم کے دربار میں گئے اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہم اس وقت تک مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک خدا کے وعدے معود اللہ کو نہ پہنچ جائیں اس نے کہا خدا کا وعدہ کیا ہے ربا بن عامر نے جواب دیا جنت اس کے لیے جو منکروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوں اور فتح اس کے لیے جو باقی رہا الجنت لمن ماتا اللہ قتال من ابا ولزف لمن بقا البدایا و نہایا الہدایا و نہایا اس میں شک نہیں کہ عزم اور وفاداری کا جو معیار پیغمبر اسلام کے اصحاب نے دکھایا اگر وہ معیار کسی گروہ میں پیدا ہو جائے تو خدا کی نصرت یقینی ہو جاتی ہے اور خدا کی نصرت ہی کا دوسرا نام کامیابی ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جب بیت کرتے ہوئے یہ سمجھ کر کرتے کہ اسلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو آخری حد تک نبھایا جائے خواہ اس راہ میں اپنے کو فنا کر دینا پڑے بیت ان کے لیے موت کے ہم مانی تھی حضرت سلمہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر ایک درخت کے سائے میں چلا گیا جب مجموعہ کم ہوا آپ نے فرمایا اے ابن اکو تم بیعت نہیں کرتے میں نے کہا اے خدا کے رسول میں بیعت کر چکا فرمایا پھر کر لو چنانچہ میں نے دوبارہ آپ سے بیت کی راوی کہتے ہیں میں نے حضرت سلمہ سے پوچھا تم لوگ ان دنوں کس چیز پر بیت کرتے تھے انہوں نے کہا موت پر اخرج البخاری ان سلیمت الرضی اللہ عنہ قال بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عدلت الى ذل فلما خف الناس قال یا ابن العقو الاتباعی قال قلت قد بایعت یا رسول اللہ قال قالآ فبائیت فقلت فخلط لا یا ابا مسلم اللہ شعین کنتم تبایون یوم على الموت ان کے جذبہ اطاعت کا یہ عالم تھا کہ جو کہا جاتا اسے فوراً کرنے کے لیے تیار ہوتے حضرت ابو صلبا خشنی کہتے ہیں رسول اللہ سل رسول اللہ کے اصحاب سفروں میں کسی مقام پر اترتے تو وہ گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے آپ نے فرمایا وادیوں اور گھاٹیوں میں تمہارا منتشر ہو جانا شیطان کی جانب سے ہے اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ لوگ جب کہیں اترتے تو ایک دوسرے سے ملے رہتے حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا کہ ان کے اوپر ایک کپڑا پھیلا دیا جائے تو سب اس کے نیچے آ جائیں گے ان ابی الخشنی رضی اللہ عنہ قال کان الناس اذا نزلو ودبتر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفرق کم فی شعاب والا ودیہ ان مادلکم من الشیطان فلم ینزلو بعد ذالک منزلا الا انضم بعضهم انضم بعضهم الى بعض حتی لو بسط علیہم علیہ لو ساہ جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اپنی کسی چیز کو اس سے محفوظ نہ رکھا جنگ بدر جنگ بدر سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رائے پوچھی تو حضرت سعد بن معاذ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا اے خدا کے رسول ہمارے مالوں میں سے آپ جو ہمارے مالوں میں سے آپ جو تک مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک خدا کے وعدے معود اللہ کو نہ پہنچ جائے اس نے کہا خدا کا وعدہ کیا ہے یا رسول اللہ خزو من والنا معاشیت بن عامر نے جواب دیا جنت اس کے لیے جو منکرین سے لڑتے ہوئے شہید ہو اور فتح اس کے لیے جو باقی رہا <clears throat> یا رسول اللہ خزو من اموالنا و تانا من کانا احب علینا مما ترک اے خدا کے رسول ہمارے مالوں میں سے آپ جو چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں ہمیں دیں اور جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمیں عطا کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے تحفظات اور نفسیاتی پیچیدگیوں سے اپنے کو آزاد کر کے خدا کے دین میں داخل ہوتے ہیں ایسے لوگ اگر چند سو کی تعداد میں بھی اکٹھا ہو جائیں تو وہ تاریخ انسانی کو ایسا دھکا دے سکتے ہیں جس کے اثرات اس وقت تک ختم نہ ہوں جب تک وہ دور ہی ختم وہ دور ہی ختم نہ ہو جائے جس کا وہ دھکا دیا گیا تھا